اسماعیل نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے مالک نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے ان سے ان کے باپ عروہ بن زبیر نے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہول کے تین سفید کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا نہ ان میں قمیض تھی اور نہ امامہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تہتر